مراقبہ کے فوائد جس طرح ورزش اور دیگر عملی طریقوں سے جسمانی خطوط میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے اسی طرح مراقبہ کے ذریعے ذہنی حرکات ذہنی حرکات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ حیالات یا ذہنی کیفیات ہمارے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں اگر کسی خیال میں خوف و دہشت کا عنصر شامل ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ پیروں میں سنسنی دوڑ جاتی ہے جسم بے جان محسوس ہوتا ہے ذہنی پراندگی میں پراگندگی میں مبتلا رہنے سے کوئی شخص اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو مجتمع نہیں کر پاتا آرام کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی لیٹا رہے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جسمانی توانائی ضائع ہو لیکن آرام کی یہ تعریف نامکمل ہے بہت سے افراد ظاہری اتوار سے پرسکون دکھائی دیتے ہیں لیکن اندرونی طور پر پریشان حیالے میں مبتلا رہتے ہیں خیالات کے تانو بانو میں الجھے رہنے سے دماغ تھک جاتا ہے توانائی کا ذہیرہ تیزی سے حرچ ہوتا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ ذہنی یکسوئی تندرستی کے لیے ضروری ہے اور مسلسل پریشان رہنے سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں توانائی زیادہ مقدار میں خرچ ہونے سے قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے اور امراض امراض حملہ کر دیتے ہیں اعصابی قوت مزمحل ہو جائے تو دماغی آفال سست پڑ جاتے ہیں طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے اور قوت حافظہ متاثر ہوتی ہے قوت فیصلہ کم ہونے کی بنا پر زندگی کے مراحل طرح کامیابی حاصل نہیں ہوتی تجربات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ذہنی الجھاؤ کا نتیجہ بلاہر جسمانی بیماری کی صورت میں نکلتا ہے ذہن کی پیچیدگی براہ راست اور بالواسطہ دل کے امراض پتا اور گردوں میں پتھری کا باعث بنتی ہے

آور ادویات کے ذریعے دماغی سکون تلاش کیا جاتا ہے یہ ذہنی ساخت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی جبکہ خاص وقفے ان ذرائع سے نہ صرف جسمانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اعصابی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور آدمی جلد بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے میڈیکل سائنس کے مطابق مسکن ادویات ٹرینکلائزرز کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروہ کو میجر ٹرینکولائزر اور دوسرے گروہ کو مائنر ٹرینکولائزرز کہا جاتا ہے نفسیاتی امراض مثلا سائیکوسز جس میں زندگی پر جموں طاری ہو جاتا ہے ہر کام میں منفی پہلو زیادہ ہوتا ہے بند کمرے میں مریض آرام محسوس کرتا ہے گھر والوں اور عزیز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے کسی کے سامنے آنے سے مریض کتراتا ہے اور خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے سخت گرمی اور حبس میں بھی دروازے کھڑکی بند رکھتا ہے دیکھا گیا ہے کہ شدید گرمی اور رتوبت کے زمانے میں بھی مریض لحاف اوڑھ کر سویا رہتا ہے کھانا کھانے سے برائے نام دلچسپی رہ جاتی ہے غذا کی کمی کی وجہ سے جسم لاغر اور بعض اوقات ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتام کو پہنچا اس کیفیت میں مریض کے شعور پر لاشعور کا اتنا دباؤ ہو جاتا ہے کہ مریض کو ماورائی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں وہ کبھی سایہ دیکھتا ہے اور کبھی خود کو گوشت پوش کے جسم سے آزاد سائے کی صورت میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے اڑنے کی صورت میں لذت کو حاصل کرنے کے لیے فلک بوس عمارتوں سے چھلانگ لگا دیتا ہے جب اس کی سماعت پر ماورائی حواس کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے دور پرے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ہیالی دنیا میں خود کو قید کر لیتا ہے اس کو بڑے بڑے خوبصورت باغ نظر آتے ہیں اس حیالی باغ میں خود کو وہ چبوترے پر دیکھتا ہے وہاں بے شمار لوگوں کے ہجوم کو اپنا منتظر پاتا ہے کبھی منفی جذبات کا اتنا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ پھیانک منظر دیکھ کر رونے لگتا ہے غرض یہ کہ جو اس میں ایک عجیب انتشار پیدا ہو جاتا ہے کبھی بہت ہوشیار مستد ذہین آدمی کے روپ میں ہوتا ہے اور کبھی سینس لیس باتیں کرتا ہے مینیا جب آدمی پر دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے ابتدا کسی طرح ہو ہاں تھوڑا تھوڑا یا اچانک اس میں ہمیشہ ام الدماغ کے اندر روکا ہجوم ہو جاتا ہے جب اس کے دماغ کے اندر رو کا ہجوم ہو جاتا ہے اور چونکہ ان سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا لہٰذا دباؤ کی بنا پر خلیوں کے اندر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور راستہ کہیں کہیں سے زیادہ کھلا ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہلاک قطع نہ ہو اکثر خلیوں میں روز صفر کے برابر ہو جاتی ہے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بالکل بے حیال ہو جاتا ہے اگرچہ یہ کوئی مرض نہیں ہے لیکن ام الدماغ میں جب ایسا ہلا واقعہ ہوتا ہے تو خلیوں میں ایک سمت رو کا تصرف بہت بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خلیے کسی قسم کی یادداشت سے حالی ہو جاتے ہیں اگرچہ آدمی پرانے واقعات یاد کرنا چاہتا ہے بار بار یاد کرنا چاہتا ہے لیکن یاد نہیں آتے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے اور دوسری طرف رو کا اتنا حجوم ہو جاتا ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس طرح خلیوں کے رو میں جو ترتیب ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی بلکہ اس میں ایسی بے قاعدگی ہو جاتی ہے کہ مریض ایک بات زمین کی کہتا ہے ایک آسمان کی کبھی وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی بادشاہ بن جاتا ہے زیادہ اثر ہونے سے کپڑوں سے بھی آزاد ہو سکتا ہے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا جب چلنے پر آتا ہے تو میلو میلو چلتا رہتا ہے دوڑ دوڑ کر چلتا ہے جسے پر کسی قسم کی تھکان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ماحول اور دنیا مافیہ سے آزاد سوچوں میں گم حلا میں گھومتا رہتا ہے دنیاوی زندگی کی ترتیب قائم نہیں رہتی آرام و آسائش کا احساس تقریباً ختم ہو جاتا ہے

میجر ٹرنکولائزر اور مائنر ٹرنکولائزر دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں جن سے مدرجہ ذیل سائیڈ ایفیکٹس رونما ہوتے ہیں منہ خشک ہو جاتا ہے نظر دھندلا جاتی ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے یرکان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے مریض کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے رشا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے گھبراہٹ خوف بے چینی اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے اور بھوک کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات مریض دواؤں کے منی اثرات سے چلتے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے اس طرح کے کئی دیگر سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں مریض کوما میں بھی جا سکتا ہے مائنر ٹرنکلازر دعائیں ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہیں ان ادویات کا ایک بہت بڑا مضر اثر یہ بھی مرتب ہوتا ہے کہ آدمی ان کا عادی ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصہ استعمال سے خوراک کی مقررہ مقدار اپنا اثر کھو دیتی ہے اور خوراک کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے مسکن ادویات کو فوری طور پر چھڑانا نہیں چاہیے کیونکہ فوری طور پر دعائیں بند کرنے سے برگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور بے حابی رشا متلی کا احساس پورے جسم میں درد ارتکاز توجہ کی کمی جیسے امراض ہو جاتے ہیں اس کے برعکس مولج کی نگرانی میں مراقبہ کے ذریعے علاج سے سکون ملتا ہے اور فاسد حیالات کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور حیالات کے بہاؤ میں تسلسل پیدا ہو جاتا ہے مراقبے کے ذریعے ذہن اور روح کا قدرتی تعلق بڑھ جاتا ہے اور انسان روح سے توانائی کی نئی لہریں حاصل کرتا ہے اس دماغی کیفیات اس وقت دماغی کیفیات بیداری اور خواب کے عام وقتوں سے الگ ہو جاتی ہیں چنانچہ آسابی نظام میں واقع ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کو نارمل ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے جسمانی لحاظ سے ہمارے اندر دو نظام کام کرتے ہیں ایک سمپتھیٹک سسٹم اور دوسرا پیرا سمپتھیٹک سسٹم اولکر نظام دل کی دھڑکن کی تیزی خون کی رفتار کی تیزی اور آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلنے کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسرے نظام کے تحت دل کی دھڑکن کا آہستہ ہونا خون کی رفتار کا کم ہونا پتلیوں کا سکڑنا اور جسم کے مختلف مادوں کی حرکات وقوع وزیر ہوتی ہیں یہ سسٹم ہمارے ارادے اور احتیار کے بغیر کام کرتا ہے

اگر ہم پیرا سمپتھیٹک سسٹم کی حرکات پر اثرات مرتب کر سکیں تو ہم بیماریوں کو کامیابی سے دفاع کر سکیں گے اور بہت سے امراض کا ہاتھمہ آسانی سے ہو جائے گا اسی بنیاد پر سائنسدانوں نے بایو فیڈ بیک نامی طریقہ ایجاد کیا ہے جس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں مراقبے کے ذریعے پیرا سمپتھیٹک سسٹم پر حسب منشا اثرات مرتب کیے جا سکتے ہیں مراقبہ اس نظام میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے مراقبے کی کیفیت گہرے سکون اور ٹھہراؤ میں لے جاتی ہے یہ کیفیت ہمارے اوپر عام طور پر طاری نہیں ہوتی کیونکہ ذہن زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہرتا مراقبے سے نہ صرف قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں تجربات اور مشاہدات نے ثابت کر دیا ہے کہ مراقبے سے مدرجہ ذیل جسمانی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں خون کے دباؤ پر کنٹرول قوت حیات میں اضافہ بصارت میں تیزی خون کی چکنائی میں کمی تحلیقی کی قوتوں میں اضافہ چڑچڑے پن میں کمی دل کی کارکردگی میں بہتری قوت سماعت میں اضافہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ڈپریشن اور جذباتی ہیجان کا خاتمہ پریشانی اور مشکلات میں آنے والی دباؤ میں کمی خون کے سرخ ذرات میں اضافہ قوت یادداشت میں تیزی بہتر قوت فیصلہ بے حاوی سے نجات اور گہری نیند ڈر اور خوف کے خلاف ہمت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے عدم تحفظ کے احساس اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات مل جاتی ہے مراقبہ کرنے والے مرد اور مراقبہ کرنے والی خاتون کو وسوسے نہیں آتے حسد ختم ہو جاتا ہے مراقبہ میں کامیابی کے بعد آدمی جادو رونے بھوت پریت آسیب اور منفی حیالات میں آزاد ہو جاتا ہے مدارج اپنی ذات انر سے واقفیت حاصل کرنے اور روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے مسلسل مراقبہ کرایا جاتا ہے مراقبے کے ذریعے ہماری باطنی صلاحیتیں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں اور ہم سیڑھی بہ سیڑھی چڑھتے ہوئے اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب ہم کوئی ہنر یا فن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی صلاحیت کو بیدار کرنا ہمارے پیش نظر ہوتا ہے تو کسی قاعدے کے کسی کلیے کے تحت اس کی مشق کرتے ہیں مسلسل مشق کے نتیجے میں صلاحیت بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بلاہر ہم اس فن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں مثلا ہم مصوری سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کی نگرانی میں کاغذ پر لکیریں بناتے ہیں اور ان لکیروں کی ترتیب سے کوئی شکل بن جاتی ہے شروع شروع میں پینسل ارادے کے ساتھ ارادے کا ساتھ نہیں دیتی لکیروں کی لمبائی چوڑائی اور کوس سے ہی نہیں بنتے لیکن مشق کے نتیجے میں ہم اپنے ارادے کے مطابق متناسب حدود بنانے پر قادر ہو جاتے ہیں مثال ایک نومولود بچہ اپنے گرد و پیش کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ایک بالغ اور باشعور شخص سمجھتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کی معنویت اور استعمال ذہن میں نہیں آتا ماحول کا علم رفتہ رفتہ بچے کو منتقل ہوتا رہتا ہے اور شوری بلوگت تک پہنچنے میں سالوں لگ جاتے ہیں ابتدا میں بچے کو صلاحیتوں کے استعمال میں مشکل پیش آتی ہے چلنا سیکھتا ہے تو پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو کافی عرصے تک توازن قائم نہیں ہوتا ایک عرصے کی جد و جہد کے بعد وہ پیروں پر چلنے کے قابل ہوتا ہے بولنے کی ابتدا ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہوتی ہے پھر ادھورے جملے بولنا آ جاتے ہیں اکثر الفاظ کے معنی غلط ملت ہو جاتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکمل جملے ادا کر کے اپنا ماضی الضمیر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے ذاتی کوشش کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور والدین کی نگرانی میں بچہ کئی سال کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ ٹھیک طرح سے لکھ اور پڑھ سکے بتانا یہ مقصود ہے کہ جب بھی آدمی کے اندر کوئی نئی صلاحیت کروٹ لیتی ہے شعور اس کو بدتری جذب کرتا ہے جس طرح ایک بچہ مراحل سے گزر کر کوئی علم حاصل کرتا ہے اسی طرح بالغ اور باشعور آدمی کو بھی کسی صلاحیت کے بیدار کرنے میں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کم و بیش یہی کیفیت آدمی کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر باطنی حواس متحرک ہوتے ہیں چونکہ شعور کے لیے باطن حواس کا عمل نیا ہوتا ہے اس لیے انہیں سمجھنے اور استعمال کرنے میں دشواری پیش آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مراقبے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں اور ایک دن یا چند دنوں میں وہ سارے تجربات اور مشاہدات سامنے آ جائیں جو مراقبے کا حاصل ہیں مسلسل مشق اور دلچسپی کے ذریعے کوئی شخص درجہ بہ درجہ مراقبے کی دنیا میں سفر کرتا ہے پہلے پہل ذہنی مرکزیت نہیں ہوتی لیکن مشق کے نتیجے میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے جیسے جیسے ذہنی یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے باطنی حواس میں حرکت بیدار ہوتی رہتی ہے آدمی شعوری قوت کی مناسبت سے روحانی تجربات اور باطنی مشاہدات سے گزرتا ہے واردات و کیفیات میں وقت کے ساتھ ساتھ وسط پیدا ہوتی ہے مراقبہ میں ملکہ پیدا ہو جانے کے بعد روحانی صلاحیتوں کا ارادے کے ساتھ اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح دوسری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں ان مراحل میں طالبات اور طلبہ کو ایسے روحانی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف بچے کی طرح انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے اور شاگرد خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں مہارت حاصل کر لے ہر شخص کی واردات و کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں اور اس کا تعلق اس کی روحانی اور شعوری سطح پر ہوتا ہے چنانچہ انفرادی طور پر روحانی مشاہدات کا مکمل تجزیہ ایک ماہر استاد ہی کر سکتا ہے لیکن شعوری قوت کے لحاظ سے مراقبے کا طالب علم جن مدارش سے گزرتا ہے وہ ہر شخص میں کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں قوت و استداد کے ان مدارج اور منازل کی تفصیل اس طرح ہے غنود غنود مراقبے کا ابتدائی درجہ ہے جب کوئی شخص مراقبہ شروع کرتا ہے تو اکثر اس پر غنودگی یا نیند تاری ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد ذہن پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اسے نہ نیند کا نام دیا جا سکتا ہے نہ بیداری کا یہ حاب اور بیداری کی درمیانی حالت ہوتی ہے لیکن شعور پوری طرح باہبر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مراقبے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دیکھا ہے لیکن کیا دیکھا ہے یہ یاد نہیں رہتا نمبر ایک دس بج کر سترہ منٹ پر مراقبہ کیا جلد ہی یکسوئی قائم ہو گئی میں بار بار گنودگی کے عالم میں چلا جاتا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی کے پاس پاؤں دھو رہا ہوں پھر غنودگی کے عالم میں دیکھا کہ جیسے میرے جسم میں سے ایک سیاہ رنگ کا سایہ جو کہ غیر ٹھوس سے نکل کر سامنے کی دیوار میں جذب ہو گیا محمد اکمل لاہور نمبر دو مراقبے میں حضور کلندر بابا اولیاء کا تصور کرتا ہوں مراقبے کے دوران مسلسل ذہنی یکسوئی رہتی ہے تصور کرتے کرتے غنودگی کی کیفیت خود بہت طاری ہو جاتی ہے حضور کلندر بابا اولیاء کے تصور کا ہلکا سا عکس ذہن میں آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں اس پر توجہ مرکوز کرتا ہوں اور خود بہ غنودگی غلودگی طاری ہو جاتی ہے تقریباً نفس گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں لیکن تصور کی ابتدائی کیفیت کے علاوہ اور کوئی کیفیت ذہن نشین نہیں ہوتی اللہ کی فضل سے اب ذہن میں خوب پاکیزگی پیدا ہو گئی ہے حوالہ سید داہر جلیل نمبر تین غنود کی حالت میں نظر آیا کہ استغفار کی تفسیر سمجھائی جا رہی ہے ایک دفعہ مراقبہ میں غنودگی کے عالم میں نظر آیا کہ جنات سے ملاقات ہوئی ہے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا ملاقات کی تفصیل یاد نہیں ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کرتی ہوں اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی احساس غالب رہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کبھی رکت تاری ہو جاتی ہے جی چاہتا ہے کہ دل کھول کر رہا ہوں ایک دن غنودگی کی کیفیت اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ احساس ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا موجود ہے تب محسوس ہوا کہ میرا کوئی وجود نہیں حوالہ نسرین رنگین ہاں۔ مراقبہ شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد طالب علم کو عام طور پر ہاب زیادہ واضح نظر آنے لگتے ہیں کبھی یہ سلسلہ نیند کی آگوش میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پوری رات جاری رہتا ہے قسم قسم کے مناظر نظر آتے ہیں جن میں زیادہ تر پھلدار درخت پھول سبزہ زار پہاڑ ہری بھری وادیاں مرغزار چشمے دریا عظیم و شان عمارتیں خوش الہان اور خوش رنگ پرندے شامل ہیں ایسے حابوں میں گہرائی اور تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں بیدار ہونے کے بعد بھی ان کا اثر باقی رہتا ہے طالب علم رنگین ہاب میں دیکھتا ہے ان ہابوں میں عام حابوں کے برعکس اکثر مناظر رنگین ہوتے ہیں رنگین حاب دیکھ کر طبیعت ہلکی پھلکی اور لطیف ہو جاتی ہے اور اندر سے خوشی توانیت اور کیف و سرور کا احساس ابل پڑتا ہے ہاب زیادہ اور واضح دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کی مشق سے انسان کا رشتہ لاشور سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے شعور پر لاشوری اطلاعات کا غلبہ ہو جاتا ہے جب ہابوں میں مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے تو انسان کو رویائے سادگہ یعنی سچے خاب نظر آنے لگتے ہیں وہ خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے کچھ عرصے بعد بیداری میں من و ان اسی طرح پیش آ جاتا ہے یا جو کچھ اسے خواب میں نظر آتا ہے بیداری میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے خواب اتنے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کو صحیح معنی پہنانے میں دشواری پیش نہیں آتی آدمی خواب میں نظر آنے والے اشاروں کو بہو بھی سمجھ لیتا ہے شاگرد جو خواب دیکھتا ہے ان حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے اور بہت سے علوم ہاف کے ذریعے منتقل کر دیے جاتے ہیں ایک استاد اپنی روحانی قوت سے شاگرد کے ذہن کی صفائی کرتا ہے کثافت دھو کر لطافت منتقل کرتا ہے دو اور لطافت کا یہ ذہیرہ بدتریج خواب سے بیداری میں منتقل ہوتا رہتا ہے تین روحانی استاد خواب کے ذریعے شاگرد کو سیر کراتا ہے پانچ ایسے امور مشاہدے میں آتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد شگرد انہیں یاد رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے چھ رویا سادگا کے نقوش اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ذہن بار بار انہیں دہراتا ہے اس طرح شعور کو غیبی واردات کو سنبھالنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور فکر لطیف شگرد کے اندر زیادہ زیادہ سے وقفے تک دور کرتا ہے عالم رویا کو بار بار دیکھنے سے شگرد کی دلچسپی ماورائی علوم کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے طالب علم ایسے خواب دیکھنے لگتا ہے جن میں ایسے نمایاں نکوش ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ کر وہ بے شمار پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بیماریوں سے متعلق خواب مجھے روحانی علوم سیکھنے کا بہت شوق ہے جب بھی موقع ملتا ہے مراقبہ کر لیتی ہوں خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ چاروں طرف میدان ہے اس میدان کے بیچ میں قبر کی طرح ایک گڑا ہے میدان میں چاروں طرف ہریالی ہے لیکن قبر کے اندر لال رنگ کی کوئی سیال چیز نظر آ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیال آگ کی طرح دیکھتے ہوئے شولوں میں تبدیل ہو گیا تعبیر ہام میں ہائی بلڈ پریشر کے حاکے نظر آئے ہیں لیڈی ڈاکٹر کی نگرانی میں بلڈ پریشر کی دیکھ بھال اور اس کے نارمل رہنے کی تدابیر از بس ضروری ہے ورنہ ہدا نہ ہاستہ آپ کے پیٹ میں موجود بچے میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہاں زندگی کی گناہ گو مصروفیات میں سے کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر دس پندرہ منٹ مراقبہ کر لیتا ہوں مجھے اکثر ایک خواب دکھائی دیتا ہے ایک بکری کو زمین پر لٹا کر بغیر زبا کی اس کی کھال اتاری جا رہی ہے بکری زندہ ہوتی ہے اور کھال اترتے وقت کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتی اور نہ ہی تڑپتی ہے البتہ آنکھوں سے مظلومیت نظر آتی ہے اسی حالت میں کبھی کبھی گائے کو بھی دیکھتا ہوں اور گائے بھی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتی البتہ مظلومیت اس کے چہرے سے بھی نمایاں ہوتی ہے ہاں میں ہی مجھ پر اس بہیمانہ سلوک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میں تڑپ اٹھتا ہوں اور وہاں سے بھاگ جاتا ہوں اب میری حالت یہ ہے کہ قربانی کے وقت بھی کسی جانور کو ضوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تعبیر جب انسان کی امیدیں پامال ہوتی نظر آتی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور امید کی کرن کسی طرف بھی نظر نہیں آتی تو گہری نیند میں لاشعور ایسے تمثلات دکھانے لگتا ہے مایوسی اور ناامیدی ان تمثلات کو مجبور اور بے بس تصویروں کی شکل دے دیتی ہے یہ سب ارمان ہوتے ہیں جو مٹ چکے ہیں اور دل میں اتنی سکت نہیں ہوتی دل میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ تازہ ارمان ان کی جگہ لے سکیں آپ کے اس خواب سے دماغی کمزوری کا پتہ چلتا ہے مشورہ صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں ٹہلنا ٹہلنا آہستہ آہستہ قدم نہیں بلکہ تیز قدم کم سے کم آدھا گھنٹہ

کہ ایک دم میرے منہ سے موٹی موٹی سوئیوں کا گچھا نکلا اور میرا پورا منہ بھر گیا میں نے منہ نیچے لٹکا لیا کچھ سوئیاں پکی ہوئی رکھی ہیں ان میں سے تھوڑی سی لے کر منہ سے نکلے ہوئے سوئیوں کے گچھے پر ڈالیں اور ان پر شکر چھڑک کر پھر منہ میں اس گچھے کو ڈال لیا اور انگلی ڈال کر حلق کے اندر اتار دیا پھر اس وقت خود کو ایک پہاڑ پر پایا اور فوراً بارش شروع ہو گئی نوٹ میں یہ خواب دو دفعہ دیکھ چکا ہوں صبح اٹھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی چیز کے کھانے کی طرف بالکل رغبت نہیں ہوتی تمام دن اسی خواب کا خیال رکھتا ہے تعبیر خواب میں ایسی بیماری کی نشاندہی کی گئی ہے جو آنتوں سے تعلق رکھتی ہے ہاپ کے آخری حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غذا اعتدال میں نہ ہونے سے آنتوں کی ہنسی آنتوں کے حصے غیر معمولی ہو گئی ہیں اس حاب کا دوبارہ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بیماری کا یہ سلسلہ جاری ہے صرف بیماری کی رویداد نہیں ہے بہرحال یہ صرف ماضی کی رویداد نہیں ہے باہر کیف مولج کے مشورے سے یہود غذا میں اعتدال سے صحت ہو سکتی ہے اگر علاج اور پرہیز صحیح نہیں ہوا تو اس بیماری دوسری شکایت پیدا ہونے کا امکان ہے ہاب مراقبہ کر کے لیٹ گیا لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور ہاں میں دیکھا کہ گھر والوں نے کرانے کے لیے دی میں نے کلئی گھر سے کہا کہ میں اپنے حالہ زاد بھائی کو لے کر ابھی آتا ہوں گھر گیا تو والدہ نے مجھے آم دیے اور کہا اپنی بھابھی کو لے آؤ میں بھابھی کے میکے گیا تو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ بھا بھی بہت کمزور اور بیمار ہیں بھابھی کو آم دیے اور ان کے گھر چلنے کی درخواست اور ان سے گھر چلنے کی درخواست کی باہ بھی میرے ساتھ چلے آئیں پھر دیکھا میں نے ایک کھنڈیا لیے کہیں جا رہا ہوں اور میرے کپڑوں پر کالے داغ پڑ گئے ہیں تعبیر مٹھاس کی کثرت استعمال سے سودادی مرض پیدا ہوا اس کا مکمل علاج نہیں کرایا گیا کبھی وہ زور پکڑ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے آئندہ جب مرض نمایا ہو تو لگ کر مکمل علاج کرانا ضروری ہے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے مشورہ میں ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر ہوں میری عمر پینسٹھ سال ہے ہر روز ہر روز رات کو سونے سے پہلے پندرہ منٹ تک مراقبہ کرتا ہوں ہاں، آپ نے دیکھا کہ میرے لڑکے کی شادی اس کی بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری جگہ ہو رہی ہے اور لڑکے کی بیوی اپنے ہاون کے ساتھ دوسری شادی کے سلسلے میں شریک ہے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ ہلافی کی ہے آپ کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کریں ضمیر کی آواز کو سنیں ورنہ ذہنی حلف شار میں مبتلا ہو جائے گا ہاب رات مراقبے کے بعد سو گیا تو میں نے ہاب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں بہت تیز آگ لگی ہے اور یہ آگ پھیلتے ہی پھیلتے ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے اور گھر کا ایک حصہ اس کی زد میں آ گیا ہے میں بجائے آگ بجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آگ اور تیز ہو جائے میرے آگ تیز مت کرو ورنہ چھت گر جائے گی اور چھت کے اوپر رکھا ہوا سامان برباد ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا تعبیر یہ ہاب انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے ہاب دیکھنے والے صاحب کے لیے ضروری ہے رشتہ ایسے طرز عمل کا جو ان کو کاروبار میں پیش آیا ہے اور جن پر ان کا غلط اصرار ہے بغور مطالعہ کریں اور اپنی روش تبدیل کریں ہاب میں اکثر مراقبہ کر کے سوتی ہوں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چار سالہ بچی ہے میری بھابھی کہہ رہی ہے کہ اس کو مارو یہ خوبصورت نہیں ہے ہاتھ پکڑ لیتی ہوں بھابھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتی ہے بعد میں اس کے بازو بھی کاٹ دیتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہوں تو اس کے بازو ٹھیک ہے ایک ہاتھ کٹ اور ایک ہاتھ میں تیسری انگلی اور صرف انگوٹھا ہے مجھے خوف آتا ہے اور کہتی ہوں کہ میں نے کتنا برا کیا کہ خود پاس بیٹھ کر اپنی دیے ہیں تعبیر غیبت بات بے بات غصہ کے نقوش ہاپ میں دکھائے گئے ہیں لاشور نے بہت سخت احتجاج کیا ہے لاشور کی رہنمائی قبول نہیں کی گئی تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی ہاب پچھلے ہفتے سے میں نے صبح فجر کے وقت مراقبہ شروع کر دیا ہے پرسوں رات ہاب میں دیکھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں راستے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو میرے جسم پر بہت سی چھریاں مارتے ہیں میں لہو لہان ہو جاتا ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھے کسی جگہ بند کر دیا جب انہوں نے مجھے چھریاں ماری میں نے بہت شور مچایا بہت رویا روتے وقت آنسو نہیں بہ رہے تھے جگہ ایک اور آدمی بھی تھا جو بچ گیا تھا دوسرے آدمی نے ایک خچر ہچردا کیا وہ میرے ہاتھوں میں گوشت دیتا رہا پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنگل ہے اس میں ریچھ شیر چیتے اور کتے ہیں جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن میں بھاگ کر ان سے آگے نکل گیا اور ہوا میں اڑنے لگا جب زمین پر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے پیچھے کوئی جانور نہیں ہے لیکن جب میں ایک کانٹے دار درخت پر چڑھتا ہوں تو پیچھے بہت بڑا ریچھ آ جاتا ہے جو میرے دوبارہ نیچے اترنے کا انتظار کرتا ہے میں چوٹی پر چڑھتا ہوں تو مجھے ایک ہاتھی نظر آتا ہے دوبارہ زمین پر دیکھا تو ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا اس آدمی کو دیکھ کر ہاتھی بھاگ گیا لیکن ریچھ کھڑا رہا میں نیچے اتر کر تیز دار لوہا کاٹنے والی چھری لے کر ریچھ پر مارنے لگتا ہوں تو وہ بھاگ آتا ہے اس کے بعد میں واپس ملتان آ جاتا ہوں تعبیر ہاو کے سارے ہاکے ذہنی انتشار عدم تحفظ کا احساس بے شمار الجھنے اور صحت کی خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے عمل میں آئی ہیں کہ صاحب ہاب بہت زیادہ جذباتی ہیں زندگی میں توازن نہیں ہے کھانے پینے میں بے احتیاطی کی تصویریں سامنے آئی ہیں ہاں میں تقریباً روز باقاعدگی سے مراقبہ کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ناغا نہ ہو میں نے ایک خاف دیکھا ہے جس کی تعبیر آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں دیکھا کہ رات کا وقت ہے آسمان ہلکا نیلے رنگ کا ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو سفید سفید ستارے نظر آتے ہیں ستاروں کے بیچ میں ایک بہت بڑا چاند ہے چاند کے قریب ایک چھوٹی سی پری ستاروں بھرے کپڑے پہنے موجود ہے اس کے سر پر ستاروں سے بنا ہوا تاج ہے اور ہاتھ میں سفید چھڑی ہے اس چھڑی کے اوپر بھی ستارے جڑے ہوئے ہیں ستارے جڑے ہوئے ہیں وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے تعبیر بچپن سے آپ کو سوچنے کی عادت ہے اس عادت کی وجہ سے آپ بہت زیادہ زود حص ہو گئی ہیں نتیجے میں آپ کے اوپر نہ خوش رہنے کی کیفیت مسلط رہتی ہے زندگی دکھوں کا بوجھ لگتی ہے طبیعت اور اعصاب جب بہت بوجھل ہونے لگیں تو اس نے اعصاب کے اوپر تھکان دور کرنے کے لیے آپ کو خواب میں سب کچھ دکھا دیا تاکہ طبیعت ہلکی ہو جائے خواب ہاں، میں جس قسم کی لاشوری تحریکات موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب ہاں آپ نے کافی عرصے پہلے دیکھا تھا ہاب میں مراقبے سے متعلق کوئی کیفیت نظر نہیں آئی ہاب جب سے مراقبہ شروع کرنا کرنا شروع کیا ہے میں ہاب میں مدرجہ ذیل اشکال بار بار دیکھتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں ڈر اور خوف مجھ پر مسلط نظرات مسلط ہو جاتی ہیں یہ شکلیں کبھی کبھی درخت کا روپ ڈھال لیتی ہیں تعبیر تینوں شکلیں ان قریبی دوستوں کے روپ ہیں جو شیر و شکر رہتے ہیں ملنا جلنا ان سے یا تو روز رہتا ہے یا ہفتہ میں کئی بار ان دوستوں کی تعداد چھ یا سات ہے تین دوست سیدھے سادھے اور مرجان مرنج ہیں جبکہ باقی تین یا چار دوست غلط مشورے دینے والے غلط راستوں پر ڈالنے والے اور خطرات میں مبتلا کرنے والے ہیں مشورے غلط مشورہ دینے والے لوگوں کی باتوں کو سمجھنا اور متنبع رہنا ضروری ہے ایسا نہیں کیا گیا تو خدا نہ حاصلہ خطرہ پیش آ سکتا ہے نشاندہی مجھے ماورائی علوم سیکھنے سے بہت شغف ہے کافی عرصے سے رات کو مراقبہ کر کے سوتی ہوں میں نے چند ہاپ دیکھے ہیں جن کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں ہاپ ایک میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں کھڑی ہوں اور ہمارے کمرے کے نیچے تہانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کتنی خوبصورت ہے دو دیکھا کہ میں اپنے اسکول میں کھڑی ہوں سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں ان کے دائیں بائیں بھی کوئی کھڑا ہے قریب ہی ایک بہت بڑی شمع جل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری موت کا وقت آ گیا ہے اور فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں میں رو رو کر کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی باتیں نہ کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑتی ہوں اور آپ کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں ساتھ میں وہ دونوں حضرات بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے تین شابان کے مہینے میں دیکھا کہ میں نہا کر اپنے گھر کے کوٹھے پر ٹہل رہی ہوں اچانک آسمان پر ایک بادل جو بالکل سفید ہے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے نہ صرف اس میں سے روشنی نکلتی ہے اور شمال کی طرف جو دیوار ہے اس پر پڑتی ہے اس روشنی سے دیوار پر بہت بڑے الفاظ میں کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے میں بار بار اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں پھر اپنی امی اور بہن کو آواز دیتی ہوں لیکن جب امی اور بہن آتی ہیں تو روشنی غائب ہو جاتی ہے چار ابھی کچھ دن پہلے میں نے ہاں میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور پورا چاند نکلا ہوا ہے ہم سب گھر والے اوپر چھت پر ہیں سب کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مجھے بھی چاند بہت اچھا لگا میں جیسے ہی چاند کی طرف ہاتھ کرتی ہوں چاند میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے تعبیر آپ کے اندر بچپن سے روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت بیدار ہے قدرت آپ کی روحانی صلاحیتوں سے کام لے کر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں آپ سے کام لینا چاہتی ہے اور انشاءاللہ آپ حضور پاک کے مشن کو پھیلانے میں بہت بڑا کام انجام دیں گی مناسب ہے کسی روحانی انسان کو اپنا استاد منتخب کر لیں جو روحانی دنیا کے راستوں کی نشیب و فراز سے گزر چکا ہو میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنی محلوق کی خدمت کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنائیں آپ کے ذریعے ایک عالم میں رسول کا مشن پھیل جائے آمین یا رب العالمین ہابو کی تعبیر یہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے ہاب مراقبہ کرنے کے بعد سو گی حاب میں دیکھا میرا شوہر ایک مرد اور ایک عورت ہم چاروں کہیں جا رہے ہیں وہ عورت ہمیں لے کر ریگستان میں پہنچی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوڑنا شروع کر دیا ہم گول گول چکر میں دوڑ رہے تھے اور جیسے جیسے دوڑ رہے تھے ریت کے اندر دھنستے جا رہے تھے پھر مجھے محسوس ہوا کہ صرف ہم دو نہیں بلکہ ہزاروں مرد عورتیں موجود ہیں سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور گردن تک ریت کے اندر ہیں لیکن پھر بھی دوڑ رہے ہیں اتنا سرور مل رہا ہے کہ بتا نہیں سکتی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہم ہانہ کا کے گر چکر لگا رہے ہیں اندھیرا بہت ہے لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر ہیں لیکن کون کون ہے اس کا پتہ نہیں چلا صرف حالہ کی موجودگی کا احساس ہے اتنے میں ایک سفید کبوتر آیا اور ہر طرف سفید روشنی پھیل گئی اندھیرے میں صرف وہ کبوتر چکر لگاتا ہوا نظر آ رہا تھا اتنے میں حالہ کی آواز آئی وہ کبوتر جو تمہارے ساتھ تھا تم کو پتا ہے کون تھا میں نے پوچھا کون تھا تو کہنے لگی وہ حضرت مولانا محمد ذکریہ علیہ رحمۃ اللہ تھے بس اسی لمحے آنکھ کھل گئی چھ ماہ میں دوسری بار ان کو ہاپ میں دیکھا ہے پہلے ان کا مزار دیکھا تھا تابیر حضرت مولانا ذکریہ رحم اللہ کتب ارشاد تھے آپ نے حضرت مولانا ذکریہ کی روح کو ہاتھ میں دیکھا ہے ان سے آپ کو یقیناً روحانی فیض ملے گا آپ ان کے لیے قرآن ہانی اور کھانا پکا کر اصال ثواب کر دیں ہاں ایک میں نے رات سونے سے قبل اور صبح فجر کے وقت دونوں اوقات میں مراقبہ کرنا شروع کیا ہوا ہے ہاب میں دیکھا کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں جو بلندی کی طرف جا رہی ہیں اور بلندی پر کسی بزرگ کا مزار ہے اس کے کچھ عرصے بعد پھر دیکھا اس طرح سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اب میں تمام سیڑھیاں چڑھ گیا ہوں جب سیڑھیاں عبور کر لیں تو سامنے کسی بزرگ کا مزار تھا بڑا ہی رو پربر منظر تھا میں دربار میں جانا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھل گئی دو اس حاب سے پہلے بہت پہلے دیکھا تھا کہ کچھ بزرگ ہستیاں ایک جیپ میں آسمان کی جانب سے نیچے اتر رہی ہیں ان کے چہرے نورانی تھے انہوں نے میری طرف دیکھا پھر نکل گئے پھر واپس آئے اور آسمان کی جانب جیپ ہی میں واپس چلے گئے تین دو تین سال پہلے میں کراچی میں تھا صبح فکر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آ گیا اور آتے ہی سو گیا ہاں میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سام پھنکارتے ہوئے آ رہا ہے میں نے جلدی سے اس پر ایک بہت بڑا ٹوکرا رکھ دیا

اب بھی اگر گلا خراب ہو یا نزلہ کی شکایت ہو تو لاپرواہی نہ کریں پرہیز کے ساتھ پورا علاج کرائیں ٹونسلز جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور کھانے کے ساتھ یہ پیپ میدے میں چلی جاتی ہے جس کے نتیجے میں میدا خراب ہو جاتا ہے اور ہون سالے نہیں بنتا اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ مستقل ٹونسلز خراب رہنے سے پودیوں بھی ہو جاتا ہے رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر زرد کا تیل ٹانسلز کا نہایت ہی مفید علاج ہے ہاب ہر روز سونے سے پہلے میں تصور شیخ کا مراقبہ کر کے سوتی ہوں ایک رات ہاب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ جناب مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں میں اتنی خوش ہوں کہ جی چاہتا ہے سارے شہر کو بتا دوں کہ مرشد قریب ہمارے گھر آئے ہیں چھت پر ایک گملے میں گلاب کا پودا لگا ہے جس کی شاہیں سارے سہن میں پھیلی ہوئی ہیں ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں پھر میں اپنی سب سہیلیوں کو بتاتی ہوں کہ مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں وہ سب ان کو ملنے آتی ہیں میری امی ان سے کہتی ہیں کہ میں ان کو کراچی بھیجوں گا وہ کہتے ہیں کہ ضرور آئیں ہمارے بندے اسٹیشن سے ہی نہیں لے آئیں گے ان بندوں کی نشانی وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے زیتون کا تیل اٹھایا اٹھایا ہوگا پھر میں مرشد کریم اور میری چھوٹی بہن ہم تینوں اپنی ایک رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں میں اس کے گھر جا کر زور سے کہتی ہوں دیکھو کون آیا ہے پھر وہ سب ہم تینوں سے ملتے ہیں پورا ہاپ دیکھنے کے بعد جب امی نے مجھے اٹھایا تو نماز کا وقت تھا پھر میں نے اٹھ کر نماز ادا کی تابعت ہاپ من و ان اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے دراصل آپ کی عقیدے نے آپ کی عقیدت نے حاب میں آپ کی باطنی نظر کھول دی ہے اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی روحانی ترقی عطا فرمائے آمین حاب مراقبہ کرنے کے بعد میں سو گیا اور حاب میں دیکھا کہ ایک بڑے اور اونچے درخت پر دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے مامو جان سے کہا بندوق لے آئیے درخت پر دو شیر بیٹھے ہیں مامو بندوق تلاش کر کر ہی رہے تھے کہ درخت سے شیر اتر کر باغ میں چلے گئے دو حالہ زاد بہنیں باغ میں جانے لگی تو میں نے ان کو منع کیا مگر وہ میری بات سنی ان سنی کر کے باغ میں چلی گئیں ایک بہن کے اوپر شیر نے جس لگائی اور اس کا پیر اپنے منہ میں لے لیا لوگ جمع ہو گئے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ لڑکی کو شیر سے چھڑا لے میں تیزی کے ساتھ بڑھا اور لڑکی کو شیر کے منہ سے چھڑا لیا لڑکی مجھے احسان مند نظروں سے دیکھ رہی تھی میں اسے گود میں اٹھا کر حالہ کے گھر چھوڑاتا ہوں تعبیر انسان نیچر کے اجزاء کا مرکب ہے ان اجزاء میں ترتیب ہے اللہ ان کی تعداد کا تعین کر دیتا ہے الزی حالہ کا فصوا و الزی کا تحلیق میں توازن رکھا گیا ہے اور اقدار کے لیے راہیں متعین کر دی گئی ہیں اس زمن میں جنسی رجحانات بھی قدرت کا عطیہ ہیں ان کے تعمل کی راہ معین ہے قبل از وقت اس پر غور کرنا ان پر توجہ دینا محض فعل ابس ہے بلکہ تزی وقت اور مضر حیات ہے جو چیز جس وقت جس طرح حالات کی مناسبت سے پیش آئے وہ قابل قبول ہونی چاہیے انسان خواہش کرنے کا حق ضرور رکھتا ہے لیکن دوسروں پر اپنی خواہش مسلط کرنے کا حق نہیں رکھتا یہی قرآن کا مسلک ہے اس بنا پر اقدار کا تعین کیا گیا ہے اس مسلک کے سامنے ہمیں باہر صورت سر تسلیمیں ہم کر دینا چاہیے ہاں آپ کے تمام مراقبہ کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا خواب میں دیکھا کہ آسمان پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے ان دونوں ناموں کے ارد گرد چاروں طرف پھولوں کی شکل اس طرح بنتی ہے جیسے چلتے ہوئے بادل مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک صاحب کھڑے ہیں میں نے ان سے کہا اگر حکومت یا عوام کی طرف سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی تو میں شہادت دوں گا کہ ہاں میں نے آسمان پر ان دونوں ناموں کو دیکھا ہے نوٹ میں خود کو اکثر ہاں میں نماز پڑھتے اور وضو کرتے دیکھتا ہوں تعبیر اور تجزیہ اللہ اور حضور کے اسماع مقدسہ کی تحریری بلندی پر دیکھنا سچے اور پرحلوس عقائد کی شبیہیں ہیں دوسری طرف ان سے شگفتہ حاضری کا دوسری طرف ان سے شگفتہ حاضری کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو زندگی کے معاملات میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے نیک شگون ہیں ہاب میں گیارہویں جماعت کا طالب علم ہوں مجھے مراقبہ کرتے ہوئے تقریباً تین ماہ ہونے کو ہیں ایک رات عجیب و غریب ہاب دیکھا جس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں ہاپ کچھ اس طرح سے ہے اپنے استاد محترم سے تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہوں شام کا وقت ہے راستے میں میری نظر شمال مشرق کی طرف آسمان پر پڑتی ہے کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے رنگ برنگ چاند نمودار ہوئے ہیں ان سب پر فبی الا ربی کما زیبان لکھا ہوا ہے انہیں دیکھ کر میرا دل باغ باغ باغ ہو جاتا ہے استاد محترم کو یہ بات بتانے کے لیے واپس مڑتا ہوں جو ہی پیچھے مڑتا ہوں میری نظر جنوب مشرق پر آسمان پر موجود خوبصورت نیلے رنگ کے چاند پر پڑتی ہے جن پر لکھا ہوا ہے میں یہ دیکھتے ہی استاد صاحب کے گھر کی طرف دوڑتا ہوں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں سب کچھ بتاتا ہوں وہ بھی یہ نظارہ دیکھنے میرے ساتھ آئے لیکن وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکے پھر میری آنکھ کھل گئی دل نے چاہا پھر سو جاؤں اور دوبارہ اس منظر سے لطف اندوز ہوں لیکن نیند نہیں آئی میں نے یہ اپنے استاد محترم کو بتایا انہوں نے کہا کہ روشن مستقبل کی نشانی ہے برائے مہربانی کی تعبیر تعبیر قانون یہ ہے کہ حاب دیکھ کر جو تعبیر پہلے بیان کر دی جائے اس کے بعد دوسری تعبیر نہیں دینا چاہیے کیونکہ تعبیر سننے کے بعد لاشور پر ایک نقش مرتسم ہو جاتا ہے اب اس حاب کی وہی تعبیر ہے جو کہ استاد محترم نے دی ہے سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاب ہاں، کسی ایسے بندے سے بیان کیا جائے جو حاب ہاں، کی علم کی جزیات سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہو حاب ہاں، علم حاب علم الدنی کا ایک باب ہے علم الدنی ایک ایسا علم نہیں ہے جو اقتصاب کے ذریعے حاصل ہو جائے یہ علم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکت سے گفٹ ہوتا ہے مستقبل سے متعلق خواب خواب مراقبے کے بعد سو گئی حاب میں دیکھا کہ میں اپنی نانی ماں کے گھر میں ہوں اور آسمان کو دیکھ رہی ہوں وہاں آسمان پر ستارے خوب روشن ہیں ایک ستارہ جو بہت روشن سر رنگ کا ہے میں اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں کہ اچانک وہ ٹوٹ کر میرے قدموں میں آ گرتا ہے سب حیران ہوتے ہیں پھر وہ ستارہ سرمئی رنگ کا پیالہ بن جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیالہ بہت مقدس اور پرانا ہے تعبیر ہاں مستقبل سے متعلق ہے ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی اور ننحال کے رشتے سے کوئی روحانی جسمانی و حال میں گر جلوہ گر ہو کر خاندانی عظمت کا موجب بنے گی خدا کرے کہ ہاب کے مطابق عمل ہو جائے اور خاندانی اختلافات آڑے نہ آئیں ہاب پچھلے ایک ماہ سے رات سونے سے قبل مراقبہ کر رہا ہوں اس دوران میں نے کئی ہاپ دیکھے میرا ابا جی کے پاس سفید لباس میں ملبوس ایک شخص آیا نہایت خاموشی کے ساتھ الماری میں سے بہت سارے کاغذات نکالے اور جیب میں رکھ کر چلا گیا میرے والد نے بھی اس نوارس سے کوئی بات نہیں پوچھی اور ان کی آنکھ کھل گئی میں نے ہاں میں دیکھا کہ شہر سانگڑ میں نواب شاہ روڈ پر بہت بڑی مارکیٹ بن کر تیار ہو گئی ہے میں اس مارکیٹ کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں میری خواہش ہے کہ میں مارکیٹ کو اندر سے اوپر چڑھ کر دیکھوں اس کی خیال میں میری آنکھ کھل گئی صبح اٹھ کر اس سڑک پر گیا مبادہ راتو رات عمارت بن گئی ہو مگر وہاں کوئی عمارت نہیں تھی تبیر و تجزیہ پہلے ہام میں کاغذ کے ٹکڑے آمدنی کے تمثلات ہیں جو انقریب خلاف امید حاصل ہونے والی ہے یہ رقم کافی بڑی ہوگی دوسرا ہاف بھی اسی ہاف کا آدھا ہے جس کے مطلب جس کا مطلب ان ذرائع کا فراہم ہونا ہے جو مالی منفت کا باعث بنیں گے ہاں روز رات کو باقاعدی سے مراقبہ کرتا ہوں گزشتہ راز مراقبہ کر کے سو گیا تو دیکھا کہ ہم چار دوست جہاز میں کہیں جا رہے ہیں جہاز کا کپتان میں ہوں یکا یک سمندر خشک ہو گیا اور ایک جزیرہ نما ٹیلے پر رک گیا ہم دوست حیران ہو رہے ہیں کہ اچانک خشکی کس طرح آگے اب جہاز کس طرح چلے گا ایک نے کہا بارش ہوگی پانی جمع ہو جائے گا اور پھر جہاز چلے گا تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے تیز ہوا چلنے لگی بادل آپس میں ٹکرائے اور آسمان نے بجلی چمکی اور پھر بارش ہونے لگی پانی اتنا برسا کہ خشک سمندر جل تھل ہو گیا اور میں وہاں سے جہاز نکال لایا تعبیر اور تجزیہ چار دوست تمثل ہیں کئی ارادوں کا جو ذہن میں مرکوز ہو گئے ہیں یہ ارادے کسی ایک مقصد سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ سب کو ایک ہی جہاز میں دیکھا گیا ہے ان ارادوں پر عمل پیرا ہونے میں شدید رکاوٹ پیش آئی اور مایوسی کی حد تک حالات دیگر ہو گئے پھر غیب سے مدد ہوئی اور حالات نسبتاً بہتر ہو گئے یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے حالات دیگر دو ہونے کی بعد غیب سے مدد ہوتی ہے بارش غیب کا استارہ ہے آخر میں ٹیلے پر سے جہاز کو چلا کر لے آنا منزل کی طرف سے راستے کھل جانے کا اشارہ ہے